الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد بدعات اور ان کا شريح پوسٹ مارٹم ہر پیر کو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے آج ہمارے جس بدعات کے متعلق گفتگو ہوگی وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور وہ کیا ہے تسبیح کے دانوں پر تسبیح گننا یا ایسے ہی کھجور کی گٹھلیوں پر یا کنکڑ اور پتھر پر یا اس طریقے سے کسی اور دانوں پر چاول کے دانے ہوں یا مٹر ہوں یا چنے کے دانے ہوں ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں بر صغیر ہندو پاک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو باقاعدہ مٹر اور چنے اور نہ جانے کن کن چیزوں پر تسبیح گنتے ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں انہیں متبرک سمجھتے ہیں آنے والے لوگوں کو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے سارے جو چنے کے دانے آپ دیکھ رہے ہیں یا جو گٹھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا جو مٹر کے دانے آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں یہ بڑے بابرکت ہیں ان پر میں سالوں سے تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کی جا رہی ہے تو کیا اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا قطع صحیح نہیں ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز ہے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ کے طور طریقے اور آپ کے عمل کے خلاف ہے اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے خلفائے راجدین کی سنت اور ان کے طریقے اور صلب صالحین صحابہ تعبین طب تعبین اور ان کے بعد کے جو ہیں صلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ان تمام لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے یہ لہذا اس کے بدات ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر اصل توقیف ہے یعنی وہی عبادت کرنا جائز ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا نبی کے طریقے سے ہوگا وہی عبادت کرنا جائز ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اللہ کے سر حدیث مامن شعین یو قرب کو الجن اللہ قد امر تو کمبی ہر وہ چیز تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے میں نے تمہیں باقاعدہ اس کا حکم دے دیا ہے لہذا اگر جنت کے قریب کرنے والی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے آپ کے صحابہ کرتے خلفائے راجدین کرتے آپ کے زمانے میں گٹھلیاں تھیں دانے تھے پتھر تھے کنکڑیاں تھیں آپ کے زمانے میں لیکن آپ نے انگلیوں کو چھوڑ کر کے دائنے ہاتھ کی کسی اور پر آپ نے تصویر کے دانے نہیں تصویر نہیں گنا آپ نے پانے کے باوجود بھی ساری چیزیں پائی جاتی تھیں ایسا نہیں کہ ساری چیزیں آج کی ہیں نہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے سر کے زمانے میں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صرف دہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تصویر گنی ہے اور دانوں اور کنکڑوں پتھروں پر آپ نے تصویر نہیں گنی اللہ کے سر کا اللہ کا فرمان ہے ان تو تحتد ہوتا اگر تم اللہ کے سر کے اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی لہذا ہدایت مزمر ہے اور ہدایت پوشیدہ ہے آپ کی اطاعت کرنے میں آپ کے طور طریقے کو اپنانے میں لہذا یہ عمل آپ کے طریقے کے خلاف ہے نمبر تین یہ جو غیر مسلم ہیں ہندو اور اس طریقے سے سادھو سنت اور بدھسٹ لوگ ان کی تقلید ہے یہ اور یہ بات بر صغیر ہندو پاک کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سادھو سنت ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے گلوں کے اندر اس طرح کے تصویر کے دانے لے کر کے پھرتے ہیں وہ بڑے بڑے دانے لکڑیوں کے بنا کر کے پتھروں کے بنا کر کے چھوٹے موٹے بڑے بڑے قسم کی ہیں اور دانے ان کے باقاعدہ گلے کے اندر لٹکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی صوفیہ نے باقاعدہ ان سے یہ چیز لی اور صوفیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی یہ غیر مسلموں کی تقلید بھی ہے اللہ کے رسول کی تباہ نہیں ہے یہ یہ غیر مسلموں کی صنعت سادھو اور بدھسٹ اور اس طریقے سے جو غیر ملل ہیں ان کی باقاعدہ یہ تقلید ہے اور ہمارے نبی نے ان کی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے منتشب باب قوم اور یہ عادات کے اندر نہیں ہے یہ عبادات کے اندر ہے باقاعدہ وہ لوگ ان پر ان کو گنتے ہیں اور اس طریقے سے ورد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق تو وہی چیز صوفیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر آئی اور صوفیہ نے مسلمانوں کی اس چیز کو رائج کیا اس طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بھی ہے ہمارے بھی نے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گرنے کا حکم دیا ہے لہذا جہاں یہ آپ کے عمل کے خلاف ہے وہیں یہ آپ کے قول کے بھی خلاف ہے آپ نے باقاعدہ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گرنے کا حکم دیا ہے لہذا اس ناحیے سے بھی یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہماری انگلیاں ہیں وہ گواہی دیں گی ہماری انگلیاں گواہی دیں گی آپ نے زود متحرات کو حکم دیا کہ اپنے انگلیوں پر گنو اور آپ دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنا کرتے تھے پوروں پر اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گی یہ چنے اور یہ مٹر کے دانے یہ کنکڑ اور پتھر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گی یہ آپ کی انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی لہذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے اور اس طریقے سے سنت کی پیروی کرے ایسے ہی اللہ کے سور سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بعض لوگ کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سور نے کہا کہ نعمت مذکر و الصبہ کی سب سے بہتر یاد کرانے والی چیز کیا ہے تصویر کے دانے ہیں تو یہ حدیث کیا ہے موضوع روایت ہے یہ اس طرح کے یہ حدیث اللہ کے سور ثابت نہیں ہے اور کچھ لوگ ابو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ان سے قطع ثابت نہیں ہے ابو حاضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی دو روایتیں آتی ہیں وہ روایتیں بھی سمدن ثابت نہیں ہیں ایک ساتھ نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا آتا ہے کہ وہ اللہ کے سر کے ساتھ ایک عورت کے پاس گئے تو اس کے سامنے بہت ساری گٹھلیاں تھیں یا کنکڑ وغیرہ تھے جس پر وہ تسبیح کیا کرتی تھی تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اس کے اندر ایک راوی خزیمہ ہیں جو غیر معروف ہیں اس طریقے سے ایک راوی سعید بن نبی ہلال ہیں وہ اگرچہ سکا ہیں لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مختلف ہو گئے تھے یعنی اختلاط ہو گیا تھا ان کو اور اس طریقے صحیح اور ضعیف کو ملا کر کے بیان کر دیا کرتے تھے تو اس لیے یہ روایت سندن ثابت نہیں ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے چار ہزار گٹھلیاں تھیں اور ان پر انہوں نے تصویر پڑھ رکھا تھا اور ہمارے بھی ان کو ان سے منع نہیں کیا تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ روایت کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے علماء نے محدثین نے خود امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کرنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور بھی علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں معزز ناظرین و سامعین ان ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز ہے آپ اسے معمولی نہ سمجھیں کہ بدعت تو بہت معمولی ہے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت ہوتی ہے بدعت سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہہ کر کے کہ معمولی سی بدعت ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو کوئی بدعت معمولی آپ یہ بدعت کو نہ دیکھیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بدعت کے کرنے سے کس ذات کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے کس کی سنت چھوٹتی ہے یہ آج بدعت لوگ کرتے ہیں ہمارے نبی کی سنت چھوٹتی ہے ہمارے نبی کا عمل چھوٹتا ہے اور ہمارے نبی کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس لیے کبھی بدعتوں کو معمولی نہ سمجھو معمولی معمولی چیزیں کرتے ہی انسان دھیرے دھیرے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور خوارج کے راستے کو اور اہل بدعت کے راستے کو اپنا لیتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم میں نے کتنی مرتبہ اسی چینل سے اور اسی کے ذریعے سے اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے زمانے میں کوفا کی مسجد میں جب لوگوں نے اجتماعی ذکر و اسکار کرنا شروع کیا ان کے پاس کنکڑیاں ہوتی تھیں اور ان کا جو سرغنا ہوتا تھا کہتا تھا کہ سو مرتبہ الحمد للہ کہو سو مرتبہ سبحان اللہ کہو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو وہ لوگ ایسا کرتے تھے تو عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا مسجد سے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ان کے صحابہ موجود ہیں تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی اس طریقے سے ان کو نکال دیا یہ بہت معمولی سی بدعت آپ لوگوں کو نظر آتی ہوگی لیکن یہ جان کر کے حیرانگی ہوگی آپ لوگوں کو اور یہ حقیقت ہے کہ چھوٹی بدعت دھیرے دھیرے انسان کو دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ سارے لوگ جو کوفا کی جامع مسجد کے اندر اجتماعی تصویر و تحلیل اور تقبیر کرتے تھے انہوں نے خوارج کا ساتھ دیا خوارج کو تیر تھماتے تھے جب جنگ ہوئی صحابہ کی خوارج کے ساتھ تو انہوں نے صحابہ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے کن کا ساتھ دیا انہوں نے خوارج کا ساتھ دیا وہ خوارج جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا جن کے بارے مانوی نے فرمایا کہ لاب اہل نار یہ جہنم کے کتے ہوں گے خوارج کا ساتھ دیا جن خوارج نے صحابہ کی تکفیر کی صحابہ کو کافی قرار دیا صحابہ سے جنگ لڑی اور صحابہ سے قتال کیا ان صحابہ کو ان, ان لوگوں کے ساتھ ایسے بدعقیدہ اور بدعمل لوگوں کا ساتھ انہوں نے دیا اور اس طریقے صحابہ کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا چنگاری سے آگ لگتی ہے ماچس کی ایک تیلی سے پورا گھر جل کر کے راک ہو جاتا ہے اس لیے کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھیے کہ معمولی سی چیز ہے کیا کرنا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ اہل بدات کی پہچان ہے یہ جو اہل بدات ہوگا وہی اس کو کرے گا جو سلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے کبھی بھی آپ اس کو ہاتھ کے دان ہاتھ میں تصویر کے دانے نہیں دیکھیں گے کہ وہ تصویر کے دانے ہاتھ میں لے کر کے چلتا ہو یا نمازوں کے بعد پڑھتا ہو یا نمازوں سے پہلے یا راستے میں چلتے ہوئے یا گھر کے اندر رکھتا ہو یا کن کی پہچان ہے جو اہل بدعت ہیں جن کی نمازوں میں بدعتیں عقیدے کے اندر بہت سارے خرافات اور منکرات اور شرک اور کفر کی تک باتیں اور اعمال کے اندر بھی اور اس طریقے اس تمام چیزوں کے اندر بھی تو یہ ان لوگوں کی پہچان ہے یہ سلم صالحین کے طریقے پر چلنے والے قطان ایسا نہیں کرتے ہیں میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس دور کے ایک عظیم امام مجدد محدث فقی اور مشتحد امام محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جن سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہوگا بہت بڑے محدث اور امام اور مجدد اس دور کے انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی بدعت کے خلاف ننگی تلوار تھے وہ ان کی ایک کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر ایک سو دس کے اوپر اس حدیث کی تخریج کے دوران کہ نعم المذکر و کی سب سے اچھی یاد کرانے والی چیز کیا ہے صبح ہے یعنی تصویر کے دانے ہیں یہ حدیث موضوع روایت ہے اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ میرے نزدیک باطل ہے چند امور کی بنا پر پہلی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کے دانے بدات ہیں وہ کہتے ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تصویر کے دانے بدات ہیں لم تکن علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے ان نما خود یہ آپ کے بعد ان کو پیدا کیا گیا بنایا گیا فقی فیو قل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عارف یہ کیسے معقول یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسے امر پر یا ایسی چیز پر ابھارے جس کو لوگ جانتے ہی نہ ہوں یہ نبی کے طریقے ہی پر نہیں ہے آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر معقول بات ہے یہ لہذا اس حدیث کے موضوع ہونے کے لیے معنی کے لحاظ سے یہ بھی کافی ہے وہ دلیل علامہ زکرت ماروا ابن وضاح فل بید انہا اس کی دلیل جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کیا ہے یہ ہے جو ابن وضاح نے اپنی کتاب و نہیں انہا کے اندر بیان کیا ہے ابن عداح کی ایک کتاب ہے بدعت کے متعلق بڑی اہم کتاب ہے اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں انی سلط بن بحرام سلط بن بحرام سے یہ تابعی ہیں قال کہتے ہیں کہ مر ابن مسعود ان کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا کہ ہاں تصویر ہوں تو سب بے ہو بہی فقط اہو القا کہ اس عورت کے پاس تصویر کے دانے تھے جس پر وہ تصبیح گرتی تھی تو انہوں نے کیا کیا اس کو کاٹ دیا اور اس کو پھینک دیا تم بے پھر ان کا گزر ایک ایسے آدمی سے ہوا بے حسا جو کنکڑیوں پر تسبیح گن رہا تھا تسبیح پڑتا تھاری جلی تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو اپنے پاؤں سے مارا تم قال پھر کیا کہا لقد سبق تم تم سبقت لے گئے تم آگے بڑھ گئے یعنی صحابہ سے تم آگے بڑھ گئے رقب تم بد ظلم تم نے بدعت کا ارتکاب کیا ظلم کے طور پر ولقد غلب تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب اور صحابہ تھے ان پر تم علم میں غالب آ گئے یعنی تم نے تو نئی چیز پیدا کر لی کیا تم اللہ کے سر کے جو صحابہ تھے ان سے علم میں آگے ہو سکتے ہو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا صحابہ نے تم ایک نئی چیز لے کر کے آ رہے ہو تمہارا علم زیادہ گہرا ہے یا صحابہ کا علم زیادہ گہرا تھا جن صحابہ نے اللہ کے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے پہ نبی کی رفاقت و نصیب فرمائی نبی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ جہاد کیا اٹھے بیٹھے سفر حضر میں اور آپ کی ایک سنت کی انہوں نے پیروی کی اور اتباع کی تم ان سے زیادہ علم میں آگے بڑھ گئے تم ان سے سبقت لے کر کے چلے گئے تم ان سے آگے بڑھ گئے نیکی کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ باقاعدہ صحابہ کی سنت نہیں ہے پھر کیا کہا تو یہ جو عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا امام البانی فرماتے سند ہو صحیح اللہ بن محرام تک اس کی صنعت صحیح ہے وہ وہ میں سے سقا ہیں وہ راوی ہیں وہ تو یہ باقاعدہ ان تک یہ صنعت صحیح ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے کہ بدات ہے انہو مخالف الحد یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کے طریقے کی خلاف ورزی ہے قال عبداللہ بن امر عبداللہ بن امر بن عاص فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقید بھی تصویر نہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ دائنے ہاتھ میں تصویر گنتے تھے دائنے ہاتھ کی انگلیوں میں آپ یہ میرا دائنا ہاتھ ہے آپ لوگوں کو بایاں نظر آتا ہوگا کیونکہ سیلفی کیمرہ ہے یہ اس لیے آپ اسے دائنا سمجھے بایاں نہ سمجھے ہم لوگ دائنے ہاتھ ہی کو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ آپ نے بایاں ہاتھ اٹھایا لیکن یہ سیلفی ہے اس لیے اس میں عکس نظر آتا ہے الٹا نظر آتا ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے جائیں گے آئینے کے سامنے تو آپ کو الٹا نظر آئے گا آپ کو داہنا ہاتھ اس میں بائیں دکھے گا بائیں ہاتھ اس کے اندر آپ کو داہنا دکھے گا داہنی آنکھ بائیں نظر آئے گی بائیں آنکھ داہنی نظر آئے گی اسے اس کو ذرا دھیان دیجیے گا الزام تراشی نہیں کیجیے گا کہ شیخ تو بائیں ہاتھ اٹھا کر کے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے داہنا ہاتھ اٹھایا نہیں یہ داہنا ہاتھ ہے جو میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داہنے ہاتھ میں تصویر گنتے تھے پھر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اللہ اللہ سید سید واحدہ اگر تصویر کے دانوں میں ایک برائی کے علاوہ اور کوئی برائی نہ ہوتی کون سی برائی وہی انہا قدت اللہ سنت العدب نے پر گرنے کی جو سنت ہے اس کو ختم کر دیا ہے اوقادت یا قریب ہے کہ اس کو ختم کر دے ما اتفاق افضل ان سب کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ انگلیوں پہ کرنا افضل ہے اس کے باوجود بھی لکفا تو اس کے بدعت ہونے کے لیے چیز کافی ہوتی اگر ایک ہی برائی اس کے اندر پائی جائے کہ اس نے سنت کو ختم کر دیا انگلیوں پر گننے کے بجائے لوگ تسبیح کے دانوں پر گنتے ہیں تو اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں ایک ہی نہیں بہت سارے مفاسد ہیں فعنی قلم ارا شیخن یہ عقید التبیح بل کیونکہ میں نے بہت کم شیخ دیکھا ہے جو انگلیوں پر تسبیح کے دانے گنتے ہوں یہاں شیخ سمراد جو اہل بدعت کے شیخ ہیں وہ مراد ہیں اہل بدعت کے شیخ شیخ طریقت پیر صاحب فقیر صاحب مرشد صاحب جو لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور اس طریقے سے بدعت و خرافات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کم شیخ کو دیکھا جو اپنی انگلیوں پر تصویر کے دانے گنتا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ذرا غور سنیے الناس قد تفن فل ابتدا بحاد البدا پھر لوگ اس بدعت کے اندر تفنن سے کام لے لیا یعنی اس کو ایک نئی نئی چیز بنا کر کے پیش کر دیا نیا نیا طریقہ اس کے اندر ایجاد کر لیا فترہ بدل منتمین لہد ترخ آپ دیکھیں گے کہ بعض جو صوفیہ کے ترخ ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرنے والے یتوق ان کو بھی صبح وہ اپنے گردن کے اندر کیا کرتا ہے یا کو ان صبح اپنی گردن کے اندر تصبیح کے دانے کو لٹکا لیتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان میں یا بر صغیر میں غیر مسلم سادھو وغیرہ اپنے گلے کے اندر لٹکا لیتے ہیں ایسے لٹکا لیتے ہیں وہ بعض بحا وہ اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ سے بات بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصویر بھی گنتے ہوں گے اور حدیث حدیث یا تمہاری بات کو سن رہے ہوں گے اور تصویر کے دانے بھی گن رہے ہوں گے وہ آخر وقات عینی علی من ذالک اور سب سے آخری بات یا آخری چیز جو میں نے دیکھی اس میں وہ کیا منز ایام چند دنوں پہلے اننی علی دراجت آدیا کہ میں نے ایک آدمی کو ایک عام سائیکل پر دیکھا یعنی سائیکل پر دیکھا یسیر و بحا فی بعض ترکی المزدحمہ بنناس وہ اس سائیکل پر جو بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہوتے تھے لوگوں سے بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی جہاں وہاں سائیکل سے جاتا تھا وہ فی عہدا دہ صبح اور اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے یہ بھی میں نے دیکھا ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے پکڑے ہوئے ہے اور وہ سائیکل چلا کر کے بھیڑ بھاڑ کے علاقوں میں گزر رہا ہے اتظاہر وہ لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں بے ان نہ ان ذکر اللہ طرفت عین کی وہ ایک آنکھ کی پلک جھپکتے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں تو بھی بات کرتے ہیں تو بھی سنتے ہیں تو بھی چلتے ہیں تو بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں آگ کی پلک جھپکنے تک بھی وہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے یہ ریاکاری ہے یہ ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں وہ کثیر اما تکن حاض البدا سب بن لے ہوا واجب اور عام طور پر یہ بدعت ایک واجب چیز کے ضائع کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک واجب چیز جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کے ضائع کا برباد ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے فقط اتفق علی و لغیری میرے ساتھ ایسا بہت اتفاق پڑا اور میرے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی اننی سلم تو اللہ عدم کہ میں نے ان میں سے کسی پر سلام کیا یعنی اس طرح کے لوگوں پر میں نے سلام کیا فرد علیہ السلام اب تو اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا اشارے سے سلام کا جواب دیا دون عیت فضا بسلام سلام کا زبان سے جواب نہیں دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہا اس نے اس نے اشارے سے جواب دے دیا جبکہ سلام کرنا بھی واجب ہے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے یعنی جب ملاقات ہو تو سلام کرنا واجب اور سلام کا جواب دینا بھی واجب تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دی اشارے سے جواب دے دیا دیکھیا کتنی عظیم سنت کا جو ہے کچھ دیا انہوں نے سمجھ لیجیے ایک بہترین عمل جواب دینا ضروری واجب چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے سنت نہیں واجب چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اشاروں سے جواب دے دیا کتنا بڑا مقصدہ اور کتنی بڑی بربادی اور برائی اس بدعت کے اندر آ گئی کہ سلام کا جواب دینے کے بجائے اشاروں سے جواب دے دیا پھر آگے فرماتے وہ مفاصد لا تحسا اس بدعت کے جو مفاسد ہیں خرابیاں ہیں تباہ کاریاں ہیں نقصانات ہیں وہ لا تحسا ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں ہم گن نہیں سکتے ان سے ان کو فما احسن ما قال شاعر شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ کل و خیرن فطباع منصلف وہ کل و شرف فطدا منخلف ہر خیر کس میں ہے سلف کی تباہ میں ہے اور جو خلف کے لوگ ہیں ان کی ابتدا کے اپنانے میں ہر شر ہے خیر کس میں ہے سلب صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں اور شر کس میں ہے جو بعد کے لوگ ہوئے جنہوں نے بدعات پیدا کر دی ان بدعات کو اپنانے میں شر ہی شر ہے وہ اللہ تعالی عالم اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا میرے بھائیوں یہ تھا امام المائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یا انہوں نے اپنی کتاب سلسلہ ضعیفہ کے اندر جو بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ جو چیز ہے بدعت ہے نبی کے طریقے کے خلاف ہے خلفۂ راجدین صحابہ اور جو سلب صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کے راستے کے خلاف ہے بدعت ہے گمراہی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے ہمارے اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے علیہ کب سنتی و سنت الخلفۂ راجدین اور ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ الحدی حد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے لہذا دائن ہاتھ کی انگلیوں پر تصویر گنیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے تصویر کے دانوں پر کنکڑیوں پر پتھروں پر گرنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے نہ صحابہ اور صلاح صالم کی سنت ہے بلکہ دین کے اندر بدعت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچائے عامر جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ